شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق www.شہید اسلام ڈاٹ اچھا جی حضرت صورت نساء شروع کرنی ہے نا ربط سورہ نساء آل عمران سورہ آل عمران نے سورت بکرہ کے چار مضامین کی تفسیر تھی توحید رسالت جہاد اور انفاق اب سورہ نساء میں پانچویں مضمون یعنی امور انتظامیہ کی تفصیل اور ایک امر مسلح کا بیان ہے تو میں نے عرض کیا تھا کہ جس طرح صورت فاتحہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے اسی طرح صورت بکرا بھی سارے قرآن کا خلاصہ ہے دیکھو امور انتظامیہ تھے نا صورت بکرا میں تو یہی گئے ہیں خلاصہ سورہ نساء صورت کے دو حصے ہیں پہلا حصہ ابتدا صورت سے اور لطف الحم ذیل ذلیلہ رقوع نمبر آٹھ تک دوسرا حصہ وہاں سے وقان اللہ الشن محیطہ رکوع نمبر اٹھارہ تک پہلے حصے میں احکام ریت کا بیان ہے جو کہ چودہ ہیں دوسرے حصے میں احکام سلطانیہ کا ذکر ہے جو کہ نو ہیں تنویرات احکام بھی مذکور ہیں تنویرات کہتے ہیں روشنی ڈالنا تنویر پہلے پہلے احکاموں پہ پھر روشنی ڈالی جاتی ہے علاوہ ازیں اصل مسئلہ توحید کا بار بار یادہ مشرقین باہل کتاب پر زجرات تخلیفات بشارات مومنین عباسات یہود منافقین وہی صورت بکرا کے جو مضامین تھے نا ان کی تفسیر آ رہی ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نساء مدنیہ ہے ہجرت کے بعد نازل ہوئی عورتیں کہتی ہیں کہ قرآن کے اندر شریعت کے اندر ہمارے حقوق کا بیان نہیں ہے یہ ماڈرن قسم کی عورتیں افواہ کی عورتیں کہتی ہیں ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے نام پہ ایک مستقل صورت ہے صورت نسا صورت رجال ہے کہیں تو قرآن نے تو بڑی رعایت کی ہے تمہاری کہ ایک صورت کا مستقل نام ہی نسا ہے صورت رجال نہیں ہے پھر بھی پتہ نہیں کیوں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یوحنا ستا کو غرب تمہید برائے ترغیب اتفاق تمہید برائے ترغیب اتفاق ابتدا میں تمہید ہوتی ہے نا تمہید اس لیے ہے ترغیب اتفاق ہے اس میں اے لوگو ڈرو تم رب اپنے سے جس نے پیدا کیا تم کو جان ایک سے جان ایک سے مراد کون ہے آدم علیہ السلام و خالہ کا مینہا زو جہاں کیفیت خلق جان ایک سے کیسے پیدا کیا کیفیت خلق دیکھو جس طرح ہم ایک لطفے سے بنے ہیں قطرے سے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی تھی نا یہ پسلیاں اس میں یہ پسلی بائیں پسلی سے کوئی مادہ لیا یہ نہیں کہ ساری بائیں پسلی کاٹ دی اس سے کیا لیا مادہ لیا پھر اس مادے سے کس کو پیدا کیا بی بی ہوا کو پیدا کیا اب کوئی یہ کہے کہ آدم سے بی بی ہوا پیدا ہوئی تو اس کی بیٹی ہو گئی ہم کہتے ہیں بیٹی نہیں ہی. یہ طریقہ طوالد کا ہے کیا وہ بیٹی تو تب پیدا ہو کہ آدم علیہ السلام اس کو جنے جیسے ماں جنتی ہے تو یہ کہ طوالد کا طریقہ ہے گا یہ تو جیسے مٹی سے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو وہاں سے کیا لیا جی ایک مادہ لے گیا اور اس مادے کو بڑھا کے پیدا کیا یہ تو نہیں کہ آدم علیہ السلام نے اس کو جنا یہ طریقہ تبالد کا نہیں تھا صرف ایک مادہ لیا گیا جیسے مٹی سے لیا گیا مادہ ایسے یہ بات ہی سمجھ کہ بعض لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اس لیے میں زور لگا رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے بیوی ہوا کو پیدا نہیں کیا گیا وہ مانا یوں کرتے ہیں کہ پیدا کیا اس کی جنس سے اس کے جوڑے کو حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عورتیں کس سے پیدا ہوئی ہیں بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہیں آدم رسائیں بائیں حدیث ہے حدیث کا انکار کیوں کرتے ہیں تو خالہ کا میں نازوجہ ہاں، کیفیت خلق ہے کہ پیدا کیا اس نفس واحد سے اس کے جوڑے کو اس کی بائیں پسلی سے ایک مادہ لے کے پیدا کیا و ہماری جالن کثیر اور پھر پھیلا دیے ان دونوں سے مرد کثیر و نسان کثیرہ تن نسان کے بعد کثیرہ تن کہو بہت سی عورتیں بھائی عقلی طور پہ پیدائش کے چار طریقے ہیں عقلی طور پہ پیدائش کے کتنے طریقے ہیں چار ایک تو یہ ہے کہ پیدائش کے اندر نہ مرد کا دخل ہو نہ عورت کا دخل ہو وہ کس کی پیدائش ہوئی آدم دوسرا پیدائش کا طریقہ یہ ہے کہ صرف مرد کا دخل ہو وہ کس کی پیدائش ہے اوا کی مرد کا دخل ہے نا اس میں آدم کی بائیں پسند تیسری پیدائش یہ ہے کہ صرف عورت کا دخل ہو وہ کس کی پیدائش ہوئی عیسیٰ علیہ السلام مرد کا دخل چوتھی پیدا ہے یہ کہ مرد عورت دونوں کا کیا ہو دخال ہو ہماری تمہاری بطری کے توال پیدا ہے یہ چار احتمالات اقلی تھے پیدائش کے تو چاروں وجود کے اندر آ گئے یا نہ آ گئے دیکھو جی اور پھیلا دیا ان دونوں سے مرد کثیر اور عورتیں کثیر بدتق اللہ یہ تاکید ہے پہلے بھی تک رب تھا اب بہت ڈرو اللہ سے وہ اللہ کہ سوال کرتے ہو تم اس کے نام کے ساتھ لوگوں سے ہم سوال کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے خدا کا نام لیتے ہیں سوال میں یا نہیں کیا کہتے ہیں کہ خدا کے لیے ہماری حاجت پوری کرو سوال کرتے ہو تم اس کے نام کے ساتھ ول ارحا ارحام سے پہلے حس مذاف ہے وتا کو کت الرحام رحام کو کت الرحام رحام اور بچوں تم کتا رحم سے کتا رحم بھی نہ کرو بعض لوگ ہوتے ہیں نا غریب رشتہ دار ہوں ان کے ساتھ رشتے نہیں کرتے احسان نہیں کرتے قطع رحم کرتے ہیں اس سے روکا گیا اور بچوں تم کرتا رحم سے بے شک اللہ ہیں تمہارے اوپر نگاہ باں تو اتنے تک میرے عزیز یہ تمہید تھی کس کے لیے برائے ترغیب اتفاق اب آگے وہی شروع ہو رہے ہیں آکام ریت وات تو سے احکام ریت حکم ریت نمبر ایک یتیموں کا مال نہ کھاؤ وہ تمہارے لیے حرام ہے پہلا حکم ریت یتیموں کا مال نہ کھاؤ وہ تمہارے لیے حرام ہے لوگ یتیموں کا مال کھاتے تھے آپ بھی کھاتے ہیں دے دو یتیموں کو ان کے مال اور نہ تبدیل کرو تم ردی کو کس کے اچھے کے وہ کیسے ہوتا تھا جی مثال طور یتیم کا مال آ گیا چچے کے پاس تو چچا کیا کرتا تھا مثال طور یتیم کی بکریاں ہیں نا سو بکری اچھی بکری تو جب یتیم کو مال واپس کرتا تو سو بکری تو دیتا لیکن اچھی نہیں دیتا کیا دیتا تھا جی خراب بکری دیتا بیکار بکری دیتا زمین ہے زمین دے دیتا لیکن اچھی نہیں دیتا خراب دیتا تھا یہ ہے کبھی اس کو بھی طیب اور نہ تبدیل کرو کبھی ردی کو یہ بات اچھی کی اور نہ کھاؤ تم ان کے مالوں کو الا بمن ما نہ کھاؤ تم ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے خالت مال کر کے کھا جاؤ ایسے نہ کرو نہ ہو کان ہو بن کبیرا شا یہ گناہ ہے بڑا ہو کان گناہ لکھو یہ حکم ریت نمبر ایک آ گیا وائن خفتوم حکم ریت نمبر دو حکم ریت نمبر دو وہ یہ تھا کہ ایک آدمی کا چچا مر گیا جی اب اس کی بیٹی ہے تو اس کے ساتھ وہ نکاح کر سکتا ہے متولی یا نہیں بھائی چچا مر گیا ہے اس کا اور کوئی متولی نہیں بھتیجا ہے آپ نے چچا کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے نہیں تو نکاح تو کرتے تھے یتیم عورت کے ساتھ لیکن ایک تو اس کا حق نہیں ادا کرتے تھے مکان پورا نہ دیا خرچہ پورا نہ دیا حقوق زوجیت پورے ادا نہ کیے حق مہر نہ دیا وہ نکاح اس لیے کرتے تھے کہ اس کا مال کھائیں باپ سے جو جائیداد ملی ہے وہ مال کھائیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے نہ کرو یتیم عورتوں کا یا تو حق ادا کرو یا حق نہیں ادا کر سکتے تو ان کے ساتھ نکاح نہ کرو ہم نکاح کرنا ہے دوسری عورتوں کے ساتھ نکاح کرو چار تک تمہیں اجازت ہے یہ بات سمجھ گئی خف خفتم حکم نمبر دو یتامہ منقوہ کے حقوق ادا کرو یتام یتیم عورتیں جو نکاح میں آ جائیں یتام منقوہ کے حقوق ادا کرو اور اگر اندیشہ کرتے ہو تم اللہ تب سے تو یہ کہ نہ انصاف کر سکو گے تم یتیم عورتوں کے اندار تو ان سے نکاح نہ کرو پن کے ہو بس نکاح کرو جو پسند ہیں واسطے تمہارے عورتوں سے دوسری عورتیں یتیموں کے علاوہ دو دو سے نکاح کر سکتے ہو تین تین چار چار پین تم بس اگر اندیشہ کرو تم یہ کہ نہ انصاف کر سکو گے تم متعدد بیویوں میں اللہ تعالی کے نیچے کیا لکھو اگر اندیشہ کرتے ہو یہ کہ نہ انصاف کر سکو گے تم متعدد بیویوں میں بھائی تین چار بیویوں میں انصاف نہیں کر سکتے تم تو پھر ایک کے ساتھ نکاح کرو پواہد تن یعنی فن کے ہوں واحد واحد سے پہلے کیا معذوف ہے ان کو امر فن کے ہوں واحد اور نکاح کرو ایک کے ساتھ او ما مالک اور اگر ایک کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے تم اتنے غریب ہو کہ ایک عورت کو تم مکان نہیں دے سکتے خرچہ نہیں دے سکتے حق مار پوری نہیں دے سکتے تو پھر کس کے ساتھ نکاح کرو لونڈی کے ساتھ او ماں مالکت ہے ماد حکم او کے بعد ایک تاثر ہے پہ اوک تاثر مالکت ہے مان حکم یا اکتفا کرو اوپر اس کے کہ مالک ہیں دائیں ہاتھ تمہارے ایک تاثر اکتفا کرو اے لونڈیاں پہلے تھیں آج کل لونڈیاں نہیں ہیں زر خرید لونڈیاں ہوتی تھیں سمجھے ہاں۔ اپنی لانڈی ہے تو اپنے سیاح کرو دوسرے کی لونڈی ہے تو نکاح کرو گے تو تمہیں مکان دینا پڑے گا وہ تو اپنے سردار کے پاس رہے گی کھانا وانا ان کے پاس ہے تم نے اپنا کام نکالنا ہوتا ہے پھر سمجھے تو اکتفا کرو پر اس کے کہ مالے ہیں ظال یہ زیادہ قریب ہے طرف اس کے کہ نہ بے انصافی کرو تم لا تولو کا معنی نہ بے انصافی کرو تم وہ آصاف صدقات ہن من قواد کے ماہر ادا کرو تیسرا حکم جی حکم نمبر تین من کو ہاتھ کے مہر ادا کرو حق مہر دو جی ان کو وات النساء صدقات محلہ اور دے دو عورتوں کو ان کے حق مہر خوشی سے حق مہر پانچ ہزار مقرر کی ہے تو وہ خوشی سے دے دو ٹھیک ہے اچھا جی پانچ ہزار حق مہر مقرر ہوگی تم نے دینی ہے لیکن اگر وہ عورتیں اپنی خوشی سے تمہیں ساری معاف کر دیں یا آدھی معاف کر دیں تو وہ بھی کیا ہے جائز ہے یا تم بڑھا دو پانچ ہزار پہلے تھی دو ہزار اور بڑھا کے ساتھ کر دو یہ بھی کیا ہے ٹھیک ہے اور دے دو عورتوں کو صادقات ہن نہلا ان کے حق مہر خوشی سے پین ان شائع من ہو پس اگر خوش دلی سے چھوڑ دیں پس اگر خوش دلی سے چھوڑ دے تم کو کوئی چیز حق مہر سے میں نہ ہو ضمیر کے نیچے مہر لکھو پس اگر خوش دلی سے چھوڑ دے تم کو کوئی چیز حق مہر سے تو پہ و ہنی مریا پس کھاؤ اس کو مزادار خوشگوار ہنیان کے نیچے کیا لکھنا ہے مزادار عربی میں ہے طیبن لذیذ اردو میں مزادار انین کا معنی اور مرین کا معنی خوشگوار مزادار خوشگوار ولا تو تو صفحا یہ کتنا نمبر ہے جی حکم نمبر کتنی حکم ریت نمبر چار حکم نمبر چار تحفظ اموال یتامہ یتیموں کے مال کا تحفظ کرو حکم ریت نمبر چار میں ہے تحفظ اموال یتامہ یتیموں کا مال کا تحفظ کرو اس حکم کے چھ اجزاء ہیں لکھ لو اس حکم کے چھ اجزاء ہیں ولا تو صفحا جز نمبر ایک بھائی یتیم بچہ غیر بال کم عقل ہوتا ہے یا نہیں یتیم بچہ ہے غیر بالغ ہے تم اس کے متولی ہو وہ کم عقل ہے اگر آپ نے اس کو پیسے دے دیے لاکھ روپیہ اس کا آپ کے پاس ہے اس کے حوالے کر دیا موٹر سائیکل لے لے گا چھوٹا بچہ ہے پھر چلائے گا ایکسیڈینٹ ہوگا مر جائے گا یا زخمی ہو جائے گا اس لیے چھوٹے بچوں کے حوالے کرنا ہے پیسے نہیں خیر پالے گا بیوقوف ہے جوز اول لکھو اور نہ دو تم کم عقلوں کو صفحہ نہ کم عقل نہ دو تم قوم مکلوں کو مال اپنے مال ان کے ہیں یا تمہارے ہیں تو اموال ان کا منع کرو جو مال تمہارے قبضے میں ہے یہ معنی ہے اموال کم جو مال تمہارے قبضے میں ہیں وہ کم مکل یتیموں کے حوالے نہ کرو اللہ کی وہ ماں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے واسطے تمہارے سبب گزران کا مال میں آدمی تجارت کرتا ہے یہ سبب معاش بنتا ہے گزران کا سبب یہ جو زبل آ گئی ور زکو ہم فی ہا جز نمبر دو فی ہا بمن میں نہا ہے اور کھلاتے پلاتے رہو ان کو اس اموال میں سے وقسو ان کو پہناتے بھی رہو کپڑے بال حوالے نہ کرو ان کی خوراک وہاں سے ہو ان کے مال سے کپڑے بھی وہاں سے ہونے چاہیے بقول الحم کو لمبا روفا اور کہتے رہو ان کو بات اچھی کہ بیٹے جب تم بال ہو جاؤ گے سمجھ پوری آئے گی مال تمہارے حوالے کر دیں گے سمجھاتے رہو واپتا لو یہ جز نمبر کتنی ہے جی تین اور آزماتے رہو یتیموں کو چھوٹے بچے کے مال حوالے نہ کرو لیکن اس کو آزماتے رہو مثال طور ہزار روپیہ دے دو بھائی فلاں چیز خرید کرا تاکہ اس کو تجربہ ہو جائے تجارت کا پر پھر دیکھو کہ چیز اچھی خرید کی ہے نفع مند ہے یا غلط خرید کی ہے تو سمجھاؤ یہی آزمانا یعنی اس کو بالکل پابند نہ کر دو کہ دنیاوی معاملات کا پتہ ہی نہ ہو دنیاوی معاملات اسے کراتے رہو آزماتے رہو تاکہ کل کو پیسے جو دیں تجارت کر سکے اپنا مسئلہ نمبر تین آزماتے رہو یتیموں کو یہاں تک جب پہنچ جائیں بلوغت کو نکاح کے نیچے لکھو بلوغت فائن آنس تم پس اگر معلوم کرو تم ان سے سمجھ بوجھ روشت کا من سمجھ شہید اسلام بلوغت کے بعد سمجھ بوجھ معلوم کرو تو دفع کر دو طرف ان کے مال ان کے یہاں ایک مسئلہ ہے کہ بلوغت کے بعد بھی سمجھ بوجھ نہ ہو تو پھر کیا کریں پھر یہ ہے بلوغت ہوتی ہے پندرہ سال تک تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے دس سال اور بھی دیکھو دس سال تو کتنی ہو جائیں پچیس سال کے جب ہو جائیں تو پھر مال ان کے سپرد کر دو لیکن یہ وہ جو بالکل پاگل نہ ہوں بالکل نہ زیادہ سمجھدار ہیں بالکل نہ بالکل پاگل ہیں وہ درمیانے قسم کے آدمی ہوتے ہیں کبھی بھولی بات کرتے ہیں کبھی لفزیش آ جاتی ہے تجربہ نہیں ہوتا نقصان اٹھاتے ہیں کبھی فائدہ ہوتا ہے اس قسم کا آدمی بالکل پاگل ہو تو اس کے حوالے نہیں کرنا بات یہ درمیان قسم کے آدمی نہ بالکل ہوشیار نہ بالکل پاگل تو پچیس سال تک ان کا حوالے کر دو سمجھی بات بلا تا کلوہا اسرافا یہ نمبر کتنی ہے جی کیا بعض لوگ کیا کرتے ہیں چچا کے پاس بھتیجے کا مال آ جائے تو جلدی جلدی کھا جاتا ہے کیا خود بھی کھاتا ہے اس کو بھی کھلاتا ہے وہ اس ڈر سے کہ بڑے ہو جائیں گے تو مال دینا پڑے گا جلدی جو کھا جائیں گے نا تو جب بالغ ہوگا تو فرشت اس کے سامنے رکھیں گے لسٹ یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ خرچہ ہوا بھاگ جاؤ سارا تیرا مال کا ہو گیا ولا تا کلو نمبر چار اور نہ کھاؤ تم اس کو اسراف کے ساتھ وہ بیدارن اور بیت بار جلدی کرنے کے یہ کہ بڑے ہو جائیں گے پھر مال دینا پڑے گا ان کو وہ من کا نہ غنی یہ جز نمبر کتنی ہے جی پانچ چچے کے پاس آ جاتا ہے جی بھتیجے کا مال تو چچے کو چاہیے کہ بھتیجے کے مال میں کیا کرے تجارت کرے کیا کرے اگر زمین ہے تو اس کے اندر کھیتی باڑی کرائے اگر بکریاں ہیں تو اس کا کوئی ملازم رکھ لے ٹھیک ہے نا تو پھر بکریاں چرانے والا جو ملازم ہے اس کی نوکری کی تنخواہ اس سے کاٹتے رہے تجارت کے اندر اگر پیسے لگائے ہیں تو دیکھیں گے اگر یہ خود دولت مند ہے تو تجارت اپنی کے اندر پیسے لگا دے مفت اور اگر دولت مند نہیں کیا ہے غریب ہے تو پھر تجارت اس کے مال سے کرے تو خود تنخواہ لے سکتا ہے یتیم کے مال سے غریب لے سکتا ہے دنیا دار جو ہے اس کو چاہیے نہ لے دیکھو جی وہ من کا نہ کنیا جوز نمبر کتنی جو دولت مند ہے پاس چاہیے بچے تنخواہ نہ لے اور جو فقیر ہے تو چاہیے کھائے موافق دستور کے تنخواہ لے سکتا ہے پیدا دفاع میں لہن میں ہوں یہ جوز نمبر کتنی ہے جی بتائیے چھ پاس جب دفاع کرو تم طرف ان کے مال ان کے تو پاس گواہ کرو ان کے اوپر اور کافی اللہ صاحب دینے والا یتیموں کو مال دو تو کیا کرو حساب پورا کرو اتنی مال ہے اتنا نپا ہے اتنا خرچہ ہے یہ ہم واپس دے رہے ہیں دو گواہ کرو تحریر لکھو وہ اس لیے کہ آج کل کا حال یہ ہے کہ چچا جتنا مہربانی کرے یتیم پہ یتیم کہتے ہیں کہ چچا ہمارا مال کھا گیا ہے چاہے جتنی مہربانی کیوں نہ ہو اس لیے گواہ بھی کرو تحریر بھی حساب پورا یہ چھ اجزاء تھے کس کے بارے میں ہاں، تحفظ اموال یتام آگے فرما لرجال نصیب و مما ترک والدان حکم نمبر پانچ جی حکم رعیت نمبر پانچ اس کا تعلق ورثے سے ہے مرد و زن سب کو ورثہ دو دور جاہلیت میں یہ تھا کہ ورثہ کون لیتے تھے فقط مرد لیتے تھے عورتوں کو نہیں دیتے تھے فرمایا مرد و زن سب کو ورثہ دو فرمایا واسطے مردوں کے حصہ ہے اس سے کہ چھوڑ گئے ماں باپ اور رشتے دار اور واسطے عورتوں کا بھی حصہ ہے اس سے کہ چھوڑ گئے ماں باپ اور رشتے دار نما من ہو چاہے تھوڑا ورثہ ہو چاہے بہت نصیب مفروضہ یہ حصہ ہے مقرر شدہ واحدہ حاضر القسمت یہ تتمہ ہے جی حکم خامس کا یہ پانچواں حکم ہے نا اس کا یہ تتمہ ہے تتمہ حکم خامس بھائی ابتدا کے اندر جب یہ میراث کے آکام نازل نہیں ہوئے تھے نا تو کوئی بڑا آدمی فوت ہو جاتا اور اس کی میراث کو تقسیم کرتے تو غریب لوگ بھی آ جاتے تھے غریب رشتہ دار آ جاتے تھے ان کو بھی کچھ نہ کچھ دیتے تھے بڑا آدمی ہے کروڑ روپیہ ہے اس کو میراث تقسیم ہو رہا ہے تو پھر خود بھی لیتے وارث اور کس کو دیتے یتیموں کو مسکینوں کو کوئی رشتہ دار بھی آ جاتے جن کا ورثے کے اندر حق نہ ہوتا ان کو بھی دے دیتے لیکن جب میراث کا حکم نازل ہوا اور ہر ایک کے اس سے مقرر ہو گئے اب دیکھیں گے میراث لینے والے اگر بالغ ہیں تو اپنے حصے سے دے سکتے ہیں غریبوں کو مسکینوں کو اور اگر ورثہ لینے والے کون ہیں غیر بالغ ہیں تو غیر بالغ سے بالکل کسی کو نہ دو نہ خیرات کر سکتے ہو نہ کسی مسکین کو دے سکتے غیر ہو کا حصہ سمجھ رہے ہو یا نہیں ہمارے علاقے کے اندر کیا رواج ہے جو آدمی مرتا ہے نا اس کا ورثہ جلدی نہیں تقسیم کرتے پہلے دن بھی خیرات شروع کر دیتے ہیں تیسرے دن بھی خیرات شروع کر دیتے ہیں یہ ملا صاحبان سارے پہنچ جاتے ہیں کھانا پینا حالانکہ یتیموں کا بھی حق ہوتا ہے اس کے اندر تو یہ حرام کھاتے ہیں حلال کھاتے ہیں بھائی ایک تو ہے بدعت کہ تیسرے دن کول خانی کرنی بدعت ہے علاوہ بدعت کے خود حرام کھاتے ہیں یتیموں کا مال کھانا کیا ہے حرام ہے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں بیوہ عورت ہوتی ہے تو جو کوئی مرے نا تو دوسرے دن فوراً اس کا ورثہ تقسیم کرو ایک دن مرے تو دوسرے دن پورا ورثہ تقسیم کر دو ہارے کوئی پھر اپنی مرضی سے جو چاہے کوئی خراب کرے فی سبیل اللہ دے یہ خیال کیا کرو ہمارے جو بندی جو ہیں وہ بھی ملوث ہیں اس کے اندر یہ جو بندی کیا کہتے ہیں جو تیسرے دن خیرات نہ کرو کتنے دن کرو چوتھے دن کرو پانچویں دن کرو کہتے ہیں یا نہیں لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ یتیم کا حق ہے کھاتے ہیں یہ بھی کھاتے ہیں بلکہ ترغیب دیتے ہیں وہ یہ مدرسے کے لیے بھی دو حرام حرام دو مدرسے کے وہ اللہ کے بجے انہوں نے تقسیم بھی نہیں کی جائیداد ورثہ نہیں تقسیم ہوا تو ان سے چندہ مانگ رہے ہو یہ میں جمعہ پہ بھی زوردار لفظوں میں لوگوں کو کہتا ہوں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ خدا کے لیے ایک دن آدمی مرے دوسرے دن ورثہ تقسیم کر دیا کرو ہمارے شیخ کے خلیفہ تھے حضرت خلیفہ احمد دین صاحب رحمہ اللہ تعالی ان کی وفات ہو گئی میں جنازے پہ نہیں پہنچا دوسرے دن پہنچا مولانا کیا ہے جگہ کا نام جرار پہوڑ جرار پہوڑ شکاپور سے آگے دوسرے دن میں پہنچا تو الحمد حضرت صاحب کے کپڑے تھے ٹوپیاں تھیں تصویریں تھیں وہ بھی تقسیم کر رہے تھے میں بڑا خوش غریب آدمی تھے ٹوپیاں تصویریں سب تقسیم کر رہے تھے اور کے اندر ایسا کیا اور فرمائیے جی واحدہ حاضر القسمت تتمہ ہے حکم خام اس کا اور جب حاضر ہوں تقسیم کو رشتہ دار یتیم مسکین فرض کو ہو من ہو پس رزق دو ان کو اسی میرا سے دے دو بقول الحم کالم معروفہ اور کہو واسطے ان کے بات مناسب بات مناسب کیا اگر یتیم ہے نا بچے تو پھر کہہ دو بھی ابھی ہم تم کو نہیں دیتے یتیموں کا حق نکال کے بعد میں دیں گے تم کو والی والینہ تاکید حق کے یتامہ تاکید حق کے یتامہ یتیموں کے حق کی تاکید کی جا رہی ہے تاکید حق کے یتامہ عام عنوان ہے اور زاجر نمبر ایک خاص عنوان ہے وہ یہ ہے جی مثال کے طور پہ ایک آدمی مر رہا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس کو اپنے یتیم بچوں کا فکر ہوتا ہے نہیں اور جو مر رہا ہے چھوٹے بچے چھوڑ جا رہا ہے اس کو فکر ہوتا ہے نہیں بہت فکر ہوتا ہے بار بار وصیت کرتا ہے کہ میرے یتیم بچوں کا خیال کرنا خیال کرنا خیال کرنا تو فرمایا جس طرح تجھے فکر ہے اپنے یتیم بچوں کا دوسرے کے یتیم بچوں کا بھی ایسے فکر کیا کرو ان پہ ظلم نہ کیا کرو یتیموں کا خاص خیال کیا کرو ابھی میں آنے لگا ہوں تو اپنے بیٹے زاہد کو بتا کے آیا ہوں کہ دو یتیم لڑکے ہیں ہر ہفتے ان کو اتنی اتنی خرچی دیا کرو باقاعدہ زاہد کے ذمہ لگا کے ہوں کیونکہ میں بھی دیتا تھا ہر جمعہ کے دن آ تو دو یتیم بچوں کی باقاعدہ کہہ کے ہے وہ یہ ہے یہ ہے جمعہ کے دن اتنی اتنی خرچی دو آپ پہ دستور تو ہمیں چاہیے محت میں بن جائیں نا تو یہ ضرور خیال کیا کریں اچھا جی اور چاہیے اندیشہ کریں فکر کریں وہ لوگ کہ اگر چھوڑ جاتے پیچھے اپنے اولاد ننھی منی تو خوف کرتے ان کے اوپر یا نہیں جی اپنی اولاد پہ تو خوف کرتے تو فلیت اللہ پر چاہیے ڈریں اللہ سے دوسرے یتیموں کے بارے میں بھی اور چاہیے کہیں بات سیدھی یتیموں کے ساتھ بات کیا کہیں سیدھی نرم بات کریں ان کو جھنکے نہیں سیدھی بات کریں ان اللہ دین قلون زاجر نمبر دو وہ زاجر نمبر ایک تھی اب زاجر نمبر دو ہے بے شک جو لوگ کھاتے ہیں مال یتیموں کے ظلم سفاش نہیں کھاتے ہیں اپنے پیٹوں کے اندر آگ کو اور ان قریب داخل ہوں گے جلتی آگ کے اندر سعیر کا معنی جلتی آگ روشن آگ داخل ہوں گے یہ کتنی آکام ریت آ گئے تھی کتنی پانچ شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی مواعث خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کل منیر لقد نبر القمر ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام